سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک نابینا تھا اس کی ایک ام ولد یعنی ایسی لونڈی جس سے اس کی اولاد تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتی اور برا بھلا کہتی تھی وہ اسے منع کرتا تھا مگر مانتی نہ تھی وہ اسے ڈانٹتا تھا مگر وہ سمجھتی نہ تھی ایک رات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی کرنے اور آپ کو گالیاں دینے لگی تو اس نابینا نے ایک برچہ لیا اسے اس لونڈی کے پیٹ پر رکھ کر اس پر اپنا بوجھ ڈال دیا اور اس طرح اسے قتل کر ڈالا اس لونڈی کے پاؤں میں ایک چھوٹا بچہ آ گیا اور اس اس نے جگہ کو خون سے لت پت کر دیا جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قتل کا ذکر کیا گیا اور لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا میں اس آدمی کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے یہ کاروائی کی ہے اور میرا اس پر حق ہے کہ کھڑا ہو جائے تو وہ نابینا کھڑا ہو گیا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا اس کے قدم لرز رہے تھے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ بیٹھا اور بولا اے اللہ کے رسول میں اس کا قاتل ہوں یہ آپ کو گالیاں بکتی اور برا بھلا کہتی تھی میں اس کو منع کرتا تھا مگر باز نہ آتی تھی میں اسے ڈانٹتا تھا مگر سمجھتی نہ تھی میرے اسے دو بچے بھی ہیں جیسے کہ موتی ہوں اور وہ میرا بڑا اچھا ساتھ دینے والی تھی گزشتہ رات جب وہ آپ کو گالیاں دینے لگی اور برا بھلا کہنے لگی تو میں نے چھڑا لیا اسے اس کے پیٹ پر رکھا اور اس پر اپنا بوجھ ڈال دیا حتیٰ کہ اس کو قتل کر ڈالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار گواہ ہو جاؤ اس لونڈی کا خون ضائع ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار تین سو اکسٹھ